والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن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 سلاد سلام والے کا شعیدیا رسو بل والا سواد کا شعید یا مابو بلام دس سلام والے کا شعید من لو وعلى آلك وصحابك يا يا سيدي إمام الأنبياء والمرسلين معذر السلام مالک ہم دو سنا تو بعد رب العالمین دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا ہے رب کریم حق سچ آخنے دی سمجھنے دی اس کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے خزان گرامی اج خطبہ جمعت المبارک دا عنوان اور موضوع جرنل پرویز کے آئیڈیل کا تعارف موضوع ہے آئیڈیل کا آئیڈیل کنو آدھے جنو اپنا نمونا بنایا جائے کی بنایا جائے آئیڈیل کا مانا عربی کا لفظ کوئی نہیں انگلش کا ہی ہے سارے سمجھتے ہو گئے اج کل اچھا جنہوں انگلش کا جڑا پڑھیا بھی نہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کس طریقے میں بھی گوڈنگا چل لفظ بول کے نہ اور نا ہوگریزوں کی سافتر آ جا یہ سارے کی کوشش ہوتی ہے آئیڈیل لگی میں بل آئیڈیل آتے نے نمونے نو جن دے نقشے دے چلیا جائے جی پیروی کی جائے اربی جس آخیا جا اس وقت قرآن مجید نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وقت اے مسلمانوں تے واسطے بہترین نمونہ رسول کریم دی ذات اندر ہے اسوہ حسن اللہ نے قرآن دے اندر اپنے پاک مستفا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنا لئی مومنا لئی حضور بہترین نمونہ نے انسان کامل نے وہ انسان نے کہ جنہ دی تخلیق دے اندر رب سونے نے ہر شان اور صفت رکھ دیتی ہے کوئی مائی دلال انگلی نہیں کر سکتا کہ حضور دے کسے کام آب دنیاوی لحاظ دینی لحاظ سیاسی لحاظ ہر لحاظ سرکار دی زندگی دا مطالعہ کرنے والا انسان اگر وہ واقعی انسان دا پتر ہے کسی کھوتے دا پتر نہیں تو انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح نال بے مثال انسان کھوتے دماغ کتے دماغ سور دماغ بندہ باندر دماغ بندہ ہوے گا کملی والے مستفا صلی اللہ علیہ وسلم تو انگلی ترے یہ اتنے آپ کے اندر کمی سی اتنے کتا سی اتنے آج سی اگر کوئی ایک گرا بھی ہزور درب ہوتا تو رب ہزور کا نام محمد نہ رکھتا جب مشرقی نے مکہ کملی والے دیا برائیاں اپنی طرفوں بنا بنا کے برائیاں بیان کرتے سن مذمت کرتے سن ہزور دی بیان تے کملی والے پتا لگا آپ نے فرمایا اور کسی بیان کرتے ہو ہونے میں اللہ نے محمد بنایا محمد آ گئی انہوں نے جب تاریخ ہی تعریف ہوئے معلوم ہوا کملی والے مستفا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مذمت کا پہلو ہے ہی نہیں کمی کتا کا پہلو ہے ہی نہیں آپ ہر پاس بے مثال نے انسان کامل نے اور بلکہ میں تو نہیں آخا گا انسان جڑا انسان ہے نا وہ انسان بنتا ہی ادو ہی ہے جب کملی والے مستفا کے نقشے سے پورا اتر پہ ہے نہیں تو سمجھو انسانیت تو کیا جگہ کھوتا کتا بلا ہے گدڑ ہے ہے جو مرضی باندر رکھی جاؤ سارا کچھ ہوئے گا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سبحان اللہ آپ دے نمونے پاک پہ چلن والا سمجھ لو انسان ہے جہاں نہیں چلتا وہ ہے اس واسطے رب نے فرمایا لقد رسول رب دے کول جنیاں بھی سونیاں سفت سن ساریا اپنے محبوب دن رکھ نے رب دی بار بار نمبر ہو کوئی ایسی شان نہیں جن شان آخیا جائے کوئی ایسی صفت نہیں جیڑی نبی پاک گمبر نہ ہوئے تو رب دور سفت ہوگی نہ ہر سفت جی رب دے کول سی شانہ والی سویاں سفتیں جنیاں بھی سن رب نے اپنے ندی گمبر رکھ دیتی رب دے کول ایسی کوئی شان سفت اور باقی کوئی نہیں جڑی نبی پاک گمبر نہ ہوئے تے کسے ہوری نو اللہ دے سکے سمجھ لو اللہ دا پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب دی مخلوق دے اندر بے مثال انسان نے انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ اللہ کی سرتا بدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ تو ایما بتاتا ہے پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ہے انہیں پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ کرنا پیا کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفتوں سونے نے ہر کمال نبی پاک دے مک گیا ہے ہر شان حضور تے مک گئی آؤ ہر سونی صفت کملی والے تے ختم ہو گئی آؤ اللہ دی بارگاہ گاہ کوئی اور صفت نہیں جن شان آخیا جائے جن حسفت ہسنا آخیا جائے اللہ تو فرما میرے محبوبہ تسا یقین کھل کے عظیم رکھ رہے ہو جنوں رب علیم پہ آخر ہے سمجھ لو دیا عظمتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ہر سفتوں سونے نے ہر شانوں سونے نے ہر کمال نبی پاک دے مک گیا ہے ہر شان حضور تے ختم ہو گئی ہر نعمت نبی پاک دی ذات دے اندر مک گئی ہر نعمت کے داشتی خدا شد کرو تمام ساتھ مہتک فرما نے رب دے کول دنیا بھی نیمتی نعمت سن رب نے اپنے نبی دے پوریا ہی کر چڑیا نے ایک شان ایک شان آ اللہ دے کول ایک شان آ جڑی نبی پاک دے کول نہیں اللہ دے کول کوئی شان ہے جڑی نبی دے کول نہیں وہ کہڑی خدا ہونا خدا ہونا الوحیت معبودیت معبود ہونا خدا ہونا عبادت دلائق ہونا یہ ایسی شان ہے اللہ کسی دے نہیں سکتا اگے جا سکتی نہیں جی یہ جا سکتی ہوں رب یہ اپنے محبوب نہیں دے مگر یہ نہیں جا سکتی کیونکہ جنہوں خدا بنایا جائے گا وہ تو بنیا تو بنیا خدا نہیں ہوں خدا بے بنیا ہی خدا بے بنیا ہے بے بنیا انہوں کسے بنایا نہیں خدا بنایا نہیں جانا ہوں خدا بنایا بس سمجھ نبی پاک دے اندر صرف ایک خدا ہون کی سفت نہیں باقی اللہ نے ساری سفت دے لے ہوں جانے غور کرنا میں دسنا کہ سڈے جنرل پرویز صدر مملوکت صاحبہ صدر مملکت صاحبہ دا آئیڈیل کون کہ ان کا کی تعارف بس بسان سمجھ لو تمہوں ساری حقیقت کھول تے ملک کے اندر یہودیاں دے عزائم اور منصوبے کی نے تو کتنے لے جانا چاہتے ہیں لے اج نہ سمجھ آئے تو سمجھی چشتی انسان ہی نہیں کتا ہی ہے باندر تو بد کر رہے نک ود لینا گا خون معافی گل سمجھ لو بابا گے تمہوں ہر منصوبے داستے پتا لگ جائے ایس تقریر کو سننے کے بعد حضور کملی والے مستفا دین دے خادم ہونے دے ناطے نال فقیر اپنا حق ادا کر رہا ہے کوئی سڑے کوئی مرے کوئی جلے کوئی فڑکے کوئی جو مرضی ہوگی فکیر لڑ واسطہ اصل ابدے انسار نہیں کیوں لگا کوئی سڑدا تو اسی ہور آ کوئی لڑتا تو اسی ہور لڑانے اسی آنے مر جا کملی والے دیا دشمنا سڑ جا پچھلے بھی سردی مردے مر گئے تھی بھی سردے برد مر جاؤ گے ان شاء اللہ لذیذ راگ اور فرماؤ میں تیرے سامنے آج لے والا آئیڈیل پہ دسنا تینوں جنرل پرویز دا آئیڈیل دسن لگا دساں گا یہ ہر شہ حوالے حوالہ بھی غلط ہوے تو جناب جو چور دی سزا جو میری کتاب کا نام اور فوج آ گئی اور فوج آ گئی لکھن والا جنرل پرویز کا اپنا ہی بندہ ہے وہ علی جاوید نقوی صحافی آ اس کتاب دے سفا نمبر ایک سو چوبی دے گا لکھ رہا ہے ترکی کے کمال اتا ترک اور دوسری جنگ عظیم کے جرمن جرنیل پرویز مشرف کی پسندیدہ شخصیات ہے یعنی دو شخص دو طرح کے لوگ ایک ترکی کا کمال پاشا ترکی کا کمال پاشا ایک وہ انڈا آئیڈیل پسندیدہ شخصیت ان کی دوجا جنگ عظیم جڑی برطانیہ نے مسلمان دوسرے ملکوں لڑی سی مسلمانوں لڑی سی اس جنگ عظیم دے دن جرمنی جرنل سن یہودی یوندیر آئی دس پسندیدہ شخصیات او جے جرمن دے جرنل دے پسندیدہ شخصیات دے دوسرا پہلا کمال اٹا ترک پاشا ترکی دا بادشاہ ہوں میں تیرے سامنے ترکی دے بادشاہ کمال اٹا ترک جہا ذکر دسویں تو اتلیاں کتابوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے یارویں بارہویں تیرویں چودویں سولہویں تک اندر واسطے بڑے بڑے عظیم جملے بولے جاتے ہیں لکھا ہے بڑے بڑا بہت موسم سی بڑا عظیم اسلائی بندہ سی انہیں انسان مسلمانوں کے واسطے ایک نمونہ پیش کیتا بہترین ترقی کا انہیں ترقی انہیں جناب ترکی دے کایا پلٹ کے رکھ دیتی ترکی نو اینج کر دیتا ہوں اسے کمال پاشا اور مزے کی گل لیا میں جنہ کتابوں چاہوں حوالہ پیش کر رہا ہوں جنہ کتابوں حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ کتابیں جناب یا تو پردیش کے اپنے بندوں نے لکھیاں نہیں یا دو بندیاں لابیاں نے لکھیاں نہیں اور جناب والا انہوں نے اگوں انگریزوں تو لیا جی اور جناب خود عرب تو بلکہ کمال پاشا اٹا ترک کا ایک بولی سی ہاں جی، ترکی بائیے انہیں ان کی اپنی کتاب کے اندر تاریخ کے اندر جو اندر حالات لکھے نے وہ حالات تیرے سامنے میں پیش کرنے نے اندر غور نال سننا پھر اندازہ لگانا تو سانو سامان کتنے جا رہے ہو کتنے لے جانا چاہتے ہیں ہاں جی پھر اپنے آپ چاپی مار کے سوچنا غور کر اگلے جب جنرل صاحب بیٹھا انہیں بیٹھے ہی بیان دیتا سی انہیں آخیا سی کہ میرا آئیڈیل مستفا کمال پیسہ اخبارات اندر بیان بلکہ اخبارات اندر مضمون بھی چھپ چکے ہیں کہ جنرل صاحب آتا جناب میں مستفا کمال پاشا اتا ترک اپنا آئیڈیل بناتا ہوں میں انہوں کا نظام لیا ہوں اتا ترک کا ذرا غور کرنا ہوں اتا ترک واسطے میں تینوں معلومات پیش کر رہا ہوں ہاں ابل حسن علی مدوی بندی وہابی گورنمنٹ کے خاص بندے جڑے وہی کتاب آ مسلم ممالک نے اسلامیت اور مغربیت کی کش نکش ہوئی مجلس نشریات اسلام کراچی تو کراچی تو چھپی کتاب آ ابل حسن علی مدوی کمال پاشا اتا ترک بارے انہیں معلومات دیتی نے جو لکھا ہے اندر تو مستفا کمال پاشے ترکی بے بادشاہ کا نام کی سی علی رگا نام سی علی رگا سن بارہ سو اٹھانوے ہجری سالو نی پیدا ہو جائی سالو نی علاقے پیدا ہو جائی اصل خاندان دا اناتولی کیا اناتولیا جناب اتنے جناب ابتدائی مدرسے میں داخل ہوا مطلب توجہ کرنا جڑا جملہ اندر پہ خیال رکھنا ابتدائی مدرسے ابتدائی سکول کہ وہ کمال پاشے نے پڑھنا شروع شروع کیتا اس کتاب دا صفحہ نمبر بہتر لکھن والا علی حسن ندی کہڑے سکول پڑھیا سی کمال اتا ترک کمال پاشا ابتدائی مدرسے میں داخل ہوئے جو یورپین طرز پر چلایا جا رہا تھا انگریزوں کی طریقے کے مطابق چلایا جا رہا وہ سکول داخل ہوا پہلا سبق میں اتوں لیا گئے یورپین طرز یعنی انگلش میڈیم یا انگریزی سکول اندر داخل ہوا اچھا ترک پیسوں میرے ایک فکرے چکر رکھ لو محروم ہوا مارا گیا آدمی تقریب تو فوری رکھے سوچے پھر دو پھر لوگ نے چشتی نے گورنر تو دل بٹھا لو ساری حقیقت کھل جائے گی کہ تصا کدھر جا رہے ہو گورنمنٹ یہ ہوگی کی کرنا چاہتے ہیں دیکھو انہیں پھر فوج ایک داخلہ لیا پڑھائی کرنے کے بعد خلاصہ دس رہا ہاں۔ فوج آیا فوج کے اگوں بدل کے پھر اے جناب سلطنت جمہوریہ قائم کرنے ارادے کیتے اور پر تولے عثمانی سلطنت کے خاتمے کا اعلان کیا اور ایک غیر مذہبی جمہوریہ قائم کیا کیا غیر مذہبی لفظ یاد رکھنا ایسی سلطنت تو نے قائم کی تھی جا مذہب اسلام کوئی تعلق نہیں سی اس گورنمنٹ بھی انہیں بنیاد رکھی کمال اتا ترک کی قیادت میں ترکی نے سیکولرزم اپنے ماضی سے نراث بلکہ بغاوت شدید جذباتی مغربیت اور عسکری عملیت کا جو رخ اختیار کیا اس کے وجوہ اسباب سمجھنے کے لیے ہونے کے نظریات سامنے رکھنے پڑے نے انہیں انڈیا سیکولرزم کا اعلان کر دیتا کہ نام سیکولرزم کی مطلب مطلب کوئی شہ نہیں بھائی اسلام کوئی شہ نہیں یہ بھی بنیاد ہوں وہ نظریات سمجھو اس کتاب کے سفر نمبر چوہتر ارے حسن علی نوی کمال اتا ترک دے دہلی کی کتاب چھوٹے لکھتا ہے وہ کالج کی زندگی میں کمال اتا ترک کالج کی زندگی میں کم آمیز اور ہلکا احباب میں نام مقبول تھا اس کے قریبی دوست بہت کم تھے وہ جلد اشتہار میں آ جاتا تھا لڑائی کر لینا سے لوگ لاؤ تو وہ کالج کے دوران ہی وہ اپنے درجہ کا ایک مثالی بے نفس طالب علم شوقین اور ذہین تھا جن سے اس کے لیے مکنا تیس کی کشش رکھتی تھی یعنی سچ دا بڑی دیوانہ سے اچھے لکھا سچ میں کہاں کر کے بولیا کیا نہیں چھوٹی نہ سمجھ آ گیا ہونا کیونکہ یہ لفظ بڑا ہر کسی کی زبان پہ کرایا تھا سچ سو واسطے مکنا تیس تھی وہ شراب نوشی سے تسکین حاصل کرتا تھا تو اس لیے پھر روحانی تسکین کے لیے اس کے اندر نہ خدا کا اعتقاد تھا نہ زندگی بعد موت کا یقین میرے یعنی روحانی سکون حاصل کرنے کی خاطر نہ ان کے اندر خدا کا اعتقاد سی رب بھی کوئی ہے تو نہ انہوں مرنے کے بعد موت میں بجنا آخر کا یقین سی کوئی نہ انہوں موت کا یقین سی کیونکہ سکولر سی غیر مذہبی دین وہ اس واسطے شراب پی پی کے اپنے آپ کو سکون دینا سی کہ خدا نو منگڑ ہی نہیں سی خدا نو ورنہ خدا نو من اطمینان اور تسکین اللہ دے ذکر نال ہی اللہ دے ذکر اللہ آکر کلو میں سن لو دلوں کا چین میری یاد دے اندر آؤ مگر وہ کنگے خدا نو نہیں سی منگا کمال اتا تر پاشا خدا نو ڈٹ گئے بولو خدا نو نہیں سی منگا خدا کا منکر سی اس واسطے شراب پی پی کے دل میں نشے رکھ کے سکون دینا سی یہ کالج کے دور تو ہی وہ نظریات بنا دیتے گئے سن یہ سوچ بھی پا دیتی گئی سی جو اس واسطے جنہ کا سکول جنہ کی تعلیم سی وہ کافر سن تو رب من والے نہیں سن تو انہوں کے سبق پڑھنے والا بھی رب نے منگا نہیں درویش رہا دوسرے پر ظلم کر کے خوشی حاصل کرنے کی جو فطری خصوصیت اس کے اندر تھی اس کا اظہار ہوا وہ دوسروں کے جذبات کو کبھی تسلیم نہیں کرتا تھا اس لیے کہ وہ کسی کو اپنا ہم سر نہیں سمجھتا تھا اس کے اندر دوسروں کو مفتو مغلوب بنانے اور ان کو اپنی مرضی کے سامنے سر نگو کرنے کی فطری خواہش پائی جاتی تھی وہ ہمیشہ چوٹی پر رہنا پسند کرتا تھا مناسب میں اس کا تعارف والے پر روشنی کی تحریر سے جنہوں نے اس کو اپیل کیا اور اس کے خادی داگر میں بغاوت کو بیدار کیا وہ آگے کی چیتیں لکھ گئے اندر جوانی نے اس نے اپنے انقلابی افکار کے ساتھ یاد الپ کی تعلیمات کو بھی اچھی طرح جذب کیا تھا یہ یاد گل الپ نے روشن خیالی اور مغربی خیالات کی آزادی کے لیے جنگ کی تھی وہ مغربی روشن خیالی کا بہت بڑا نتیب تھا اس نے سن انیس سو ہی میں اس خیال کا اظہار کر دیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے لیے زوال و انتشار مقدر ہو چکا ہے اس لیے کہ اس نے شخصی حکومت کے اصول کو آنکھ بند کر کے پکڑ رکھا ہے اگے بڑا غور کر لکھ رہے تھے مذہب کے پرجوش اور مذہب کے پرجوش حامیوں کے حلقے جو تقل اس کے شیطان کے آلہ کار بن کر جہاد کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں و پابند ہونے چاہیے اس نے شریعت کے خاتمے شریعت کے خاتمے اور ان قاضیوں کی دینی عدالتوں کی منسوخی کی پرزور وکالت کی تھی جو اسلامی قانون کے اشارے و ترجمے ہیں اس کے نزدیک ان کی جگہ پر نئی قانونی عدالتیں اور سول کو آنا چاہیے پنجابی سمجھا دیا پنجابی سن لگا شروع تو شراب نوشی کا آدمی سی خدا کا منتر سی شریعت مستفا دیا ساریا عدالتوں کا خاتمہ کر دیتا یہودیاں دے بنا ہوئے سارے قانون چک کے اپنے ملک رکھ لیا کازیا کی جگہ دیتے شیطانی جج بہا دیتے ہوں اگلے لفظ سنے گا تو اور زیادہ حالت ہوگی اس نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ اس کی اصلی جنگ مذہب کے خلاف ہے کمال پاشا کی اصلی جنگ تیرے خلاف سی ذرا سو کے بیل بٹھا جا کہ خلاف سی مذہب کے خلاف اس کے نزدیک خدا کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ محل ایک پور افرار اور مغال تعمیر مجرد نام تھا وہ خیال سی کہ زمانے ماضی میں اسلام محض ایک تقریبی طاقت رہا ہے سی گزشتہ دور نبی پاک کے زمانے صحابہ کے دور چ اسلام صرف فتنہ فساد ہی کرتا رہا ہے تقریب کاری کرتا رہا ہے اسلام دے واسطے تقریب کاری کے جملے حضور دے صحابہ لئی نبی پاک مستفا کریم لئی بلکہ اور سن اور کتاب نصابی سلیبے لکھن والی خنساہ ناد وہ اہل حدیث دی تی نصابی سلیبے دار القتب سلفیہ شیش محل روڈ اس کتاب دے صفحہ نمبر تی سفا تی دو دونوں پہ لکھ لیے پانچ صدیوں تک اسلام دے بارے اسلام دے بارے کمال پاشا اچا تک بے نظریات اگر وہ کی سن پانچ صدیوں تک ایک ارب شیخ کے اصول ہماری قسمتوں کا فیصلہ کرتے رہے بے کار ملا مولوی ہمارے سول اور تعلیراتی قانون بناتے رہے ہیں ہم کیا کھائیں کس وقت سوئیں کب نیند سے بیدار ہوں مراش کی تلاش خراش کیسی ہو اسکول کا نصاب کیا ہو یہ سب کچھ ملنا طے کرتا ہے اسلام کیا ہے اگلے جملے سن وہ بھونک دے آگے اسلام کی ہے ایک بد اخلاق عرب کا بڑا ہوا فلسفہ مذہب رسول اللہ بھی ذات ہوا اس بد اخلاق ذرا لانت بھیجے تو کے پہنچے جڑا اندر لانت نے بھیجے آپ بڑا بڑا لانتی ہو رہا یاد رکھنا میری بات سفا نمبر تھی اور اے نے کتوں لکھا ہے ایک انگریز کی کتاب ہے گرے ولف گرے ولف کتاب نے سفا نمبر جناب دو سو انتالی تا دو سو اکتالی تو ایس بہادر میں اے عبارت لیے وہ نزدیک نوز بلّہ بار بار کی دوڑا انہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے آخیا بد اخلاق نبی پاک سرکار بیٹھے نوزم اللہ کفر کفر میں باشر فکر حضور سے بولیا اور اسلام نے نوز بلا بد اخلاقی کا مجموعہ مذہب ٹھہرا یہ وہ نظریہ سی یہ مذہب خانہ بڑے شہرا نشینوں کے کام پہ آ سکتا ہے لیکن جدید ترقی پسند مملکت کے لیے یہ بیکار ہے یہ نظریہ سی کہ نام کنال بولنا رو کنال پیسے تھا ترکنا اگے چل اس کا عقیدہ تھا خدا کا کوئی وجود نہیں اور اکثر کہا کرتا تھا سفر نمبر چھہتر ابو الحسن علی ربی علی پہلی کتاب وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ دماغ کی طاقت اور قوت و ارادی خدا کی بے حسی اور بے رحمی پر غالب آ جاتی ہے آدھا میرے سادے ارادے اللہ نو بے بس بنا دیں اللہ بے رہنے اللہ بے بس اللہ بے حس اللہ ساڈے کو نہیں کر سکتا سنتا یا سنتا یورپی سکول دے پڑھیاں دے حالات یہودی مدرسے سکولوں کے پڑھیا کے حالات بے جا تو سنتا جا رہا اور اگے اس کا مسمہ ارادہ تھا کہ مذہب کو ممنون قرار ممنون قرار دے دے خا اس کے لیے طاقت استعمال کرنی پڑے ہاں دھوکھا اور فروغ سے کام لینا پڑے کہ مذہب ایسے ختم کر کے مذہب کے چلنے سے پابندی لا دیتی جائے کوئی بندہ اسلام پہ نہ چل سکے اور اگے ہو جائے نگریال سن مگر بھی اس میں اچند کی بات نہیں تھی کہ کام نے اپنی روح کے لیے جنگ کی دوسری تہذیبوں کی گزشتہ تاریخ سے اس نے یہ سبق حاصل کیا تھا کہ پرانے دیوتا ذرا مشکل سے مرتے ہیں اس لیے خدا کا خیال ترکی قوم کے دل سے دیر بھی نہیں نکلے گا پوری ترکی قوم کے دل سے خدا کا خیال ہی نکل جا رہے ہیں پاوے زور لا پڑے تو پاوے جو مرضی کرنا پائے نہ کی سی مستفا کمال کی نہ سی یہودی نے کی رکھا اپنا نہ رکھا ہے اور اگے سن ایک شاخ ترکی کے پورے وڈے آ رہے مفتی کالی جڑے سن انہوں نے اسلام کے بارے گل کی تھی کمال پاش انہوں کے سامنے رب کا قرآن پیاس میں کمال پاش نے قرآن چک کے اندر سرج مار دیتا لیکن یہ ہوں اگے لکھنا لکھتا یہ آ چاہیے سی اس واقعے تو بعد قتل ہو جاتا یعنی کیا مطلب کہ مسلمان اشتہار آ جاتے پر پہلے بلے بن گئے سن کی بن گئے سن بولو لا گھر میں بغیر بن گئے سن پہلے سر پہ چکے پہ مار پا لمبے مگر انہیں قتل نہیں انہوں بادشاہ بنے کیوں اس واسطے کہ انہیں بلیا کی پڑھائی کا بندوبست جڑا نا وہ بھی جناب انگریز والے پاسے سارے جناب ترقی ترقی ترقی ترقی قوم بھی ایڈی وڈی چوڑی انہیں کی اس کتاب کے سفر نمبر ستر پہ پیش کیتا ہے اور لباس کے بارے اسلامی لباس چھڑ کے ہیٹ ہیٹ جانتے ہیں ہیٹ ہیٹ کتنے آدھے پوری جو کتنے آدھے ہیٹ جی انگریزوں نے انگریز نہیں پہنتے ہیٹ جنوب آدھے یہ ہیٹ والی ٹوپی انہیں لازمی کر دیتی اسلامی سربراہی اجلاس سعودیا کمال پاشے کا نمائندہ ایک واحد نمائندہ سی جا سر تحت لے کے آیا اور اسلامی سربراہی اجلاس اندر مدوین جڑے سن انہوں نے بمجبوری انہوں اٹھ کے سلام کرنا پیا ہے سب تو پہلے انگریزی ٹوپی مسلمانوں کے سرتے کہہ رکھائی سی کمال پاشے نے کہہ رکھائی سی بولو نا سڑک لے کے رکھنا سڑک یہودی دیا جنتا نے منہ توڑ جواب دے اس کو کرال نے سب کے پہلے وہ ہے مسلمانوں نے سر تو کھائی پگ ابا دیتی اسلامی ٹوپی لوہا دیتی مستفا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں لکھ ہے کہ اپنے پرانے فیشن کے لباس پر ہنسنے کا موقع نہ دینا چاہیے ہم کو زمانہ کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے اور سی لباس مسلمانوں کا سادگی والا حضور دے سنت مبارکہ کا لباس کملی والے نے صحابہ سنت کا لباس ہوں آخیا یہ پرا سٹو یہ انگریز ہستے ہیں اگریز ہستا سی سی انگریز ہستا اس واسطے انہیں یہ لڑا کے پینٹ شرط تکے نال دیتی معلوم ہوا سب تو پہلا مسلمانوں پینٹ شرط پاؤ والا کون کافر سی کمال پاشا کون سی جیڑا خدا دا منکر سی خدا دا قرآن دا دشمن سی اسلام دا قاتل سی نبی دا گستاخ سی قرآن نو نبی پاک نو بد اخلاق سمجھتا سی یہ کافر سب تو پہلے انگریزوں نے آخے لگ کے مسلمانوں پینٹ شرٹ پوائی معلوم ہوا جہے اج دے یہ آخر نے کہ پینٹ شرط جہی آ ترکی مسلمانوں کا لباس ہے سورا سورو مسلمانوں کا لباس نہیں یہ منگا بے حیا لباس ہے تو سب تو پہلے دھکے کے زور لال پلاوا مارا کمال پاشا ہے وہ اتنا بڑا کافر سی جا کافر نہ سمجھے وہ جہان کا پتر ہوئے گا ادھر ویخ فقیر دا کم ہے دشمن دی چور خود تک پہنچنا پورا کام سمجھ کے دلچ بٹھا لینا نہ سمجھو گے تو مت جاؤ گے پاکستان والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی میں سمجھا داس کا تکوی داس دل چ فنی مسلمان کا کام کافر نال نہیں گل کرتا میں دھلا دل بھائی یہودی منافق نال نہیں گل کرتا میں اندر گل کرنا وا جب دل کے اندر ادمت مستفا بیٹھی آ میرا خطاب اس بندے ہوے گا جڑا میرے والا ہے والے نے آ کے چھڑا پہ بائی ماں نے تو رات تو میرے کملی والے نے ربے سلن دیا سداوا لگا لگا کے گزارنا ہے کہ ایمان ہے کملی والے نے جب نام عمل کرنے نے اس لیے نال کھلوتا ہونا ہے نبی غیرت بیٹھ گئی فکیل بھی تقریر خدا وا دولا شریف بھی قسم ہے میرے کملی والے مستفا نے کیا مت والے دن گواہی دے دینی ہے یا مولا میرے دین کی غیرت سی یہ نام عمل پاس کر دے ادر مذہبی ہلکا کے افراد جنہوں نے لوگوں میں جوش پیدا کیا تھا یا تو پھانسی پر چڑھا دیا یا روح پوش ہونے پر مجبور ہوئے کہیں رحم و رعایت سے کام نہیں لیا گیا مستفا کمال نے منصوبے کی تکمیل کا فیصلہ کر لیا اس کی پرواہ نہیں کی تھی کہ وہ اس کے لیے کیا ذرائع اور طریقے استعمال کر رہا ہے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے اور محاذ اس الزام میں کہ انہوں نے مناف کیا ہے پھانسی پر چڑھا دیے جاتے تھے بے خطا اور مجرم دونوں یکساں اس کا نشانہ بنے اس نے نہ تو ان تحقیقاتی عدالتوں کو ان کی آجرانہ کاروائی پر سرگرش کی اور نہ قوم کی مرضی کو شکست میں دینے سے کامل سے کام لیا مقصد یہ جن نے کوئی اسلام دا جوش رکھا ہو سر سارا پھانسی لا جرم درمے کی سی تو رب کا لا سن وہ دین اسلام کا لا لیں سن مگر سد کے جانا آنا مسلمانوں کو کیوں نہ کملی والے کا سبق پڑھیا سی حضور نے فرمایا امتی ایک زمانہ ہوئے گا بادشاہ تے قرآن وکھرے ہو جان گے اور کیتی کی کملی والے اسی کیوں نہ کریے حضور نے فرمایا تھی انج کرا لیکن ان شاء اللہ سلام دو متیاں کیتا سی ان شاء اللہ سلام دو متیاں انہوں نے بادشاہ لالما کافر نے کی کر کیتا انہوں نے دین کے فرم کی سلاح دن انہوں نے پھانسی لا دیتا کئی آریا نے چیر دیتا اور سکار نے فرمایا میرے متیا جب عیسا دو متیاں نے کیتا سی محمد دے بھی اوے کرا دے پھانسی لگ جا جو اللہ دی فرما برداری وچ رب دے دین وچ اپنے مذہب دے پیچھے موت آ جائے کسوں دنیا فرمانی دی زندگی تو چنگی آ امام حسین دے نقشے تے تر پیا گئے آ شیا بےمانا محابرہ ملاڑیا میں تمہوں دسا حسین کا ذکر کرنا شیا دسا دنیا کے اندر حسین زندگی کو گزاری حسین کٹن کی بےمانہ لوڑ نہیں میرا حسین کے نقشے قدم تو چل کے تو پک نہیں تینوں آپ اگلے سولی تو چڑھا دیں تو کیا نہ پالو دن حسینیاں بچوں گا حضور دے یار من کے دین نو من کے دین دے قائم رہ جا تو سولی چڑھ جائے گا قیامت والے دن حسین بھی چھت چوے گا قربان جائیے اللہ دیا بندے کا گاؤں فرماؤ میں روپیہ کرنا جناب انہیں پھانسی لا دیتا آلما دین والے بندے داڑی والے پھانسی لا دیتا کی کر دیتا زلال پاشا نہیں تو کمال پاشا ہے جن سا مشرف کمال ہے جن سا مشرف نہیں جن ساری مشرف صاحب ہے نا یہ ایک تھالی کے چٹے یہ اگے سننا ہے ایک تلے دیا چپاتیاں فکیر کے سامنے کر ہیں قرآن فرماندہ منافق بہاد بہاد آپس آپ دوجے کم رو ایک تھالی کے چٹے وٹے نے یہاں نسرے میں سمجھا جائے ایک جان نور دی جان وکرے وکرے جی گرا کر پھانسی لا دیتا مگر رب نو من والے ہستے کھیڑتے پھانسیاں لگتے گئے کیونکہ جے یار دینا ملے میرا جے سونے دینا ناد ملو میلا تو چھوڑی پا لئیے پورا کرنا اور کیا غور کا میرے کیا کرنا اس کا سے لگتا ہے جس گیا رب دن واسطے گیا سمجھنا سن اپنے آپ انہوں نے پتا نہیں سویا انہوں نے اسلام طاقت آپ تاخت بے خبر ہو جائے سن کا کر کے چھپرا گا سن جما دے دل کمی والا ڈورا لال مان خدا دا بولا شریف بھی کسان دنیا کا کوئی آسم دمنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا سفا نمبر اکاسی پنجاب انہیں سلطنت کو جمہوریت سے آج بنا کیا ہے جمہوریت اگر جمہوریت چل سب تو پہلا مسلمانوں کے اندر نظام خلافت میں ختم کر کے جمہوریت میں لیا والا کمال پاسا جمہوریت ہوتا ہوں بندیا کا حکم بندیا تو اسلام کی ہوں خدا کا حکم بنیا جمہوریت کا سکھ بندہ چلتا ہے لہوی جمہوریت کوئی ساری گنولیت نہیں ہے لانتی گورمنٹ گورنمنٹ کیڑے کتی پیڑ لوگی حدرا کے نہیں حد بدلتے مہوبی حدرونی چاہیے مہوبی ہجرالی سے گرم لے جائیں تو پھر ہم نے جمہوریت اسلامی جمہوریہ پاکستان سے تیرے جمع والی بات ہے اسلامی جمہوریت اور کتے کبھی اسلام سے جمہوریت بھی کٹے ہے اور جمہوریت کتنے اسلام نور خدا نور خدا کا جمہوریت ہم ملا ملوا رہے ہیں کیا اور سارے اسکول ملا جنہ کے اگر فوٹو آئے ہیں کیونکہ نا جنگل پا رہے ہیں وہ آگے چیز جی آپ بتاؤ

سچے مر بب سفائی والے سچے مرائی والے تو جو کچھ سن کے بچھائے بڑی انہوں کی دعا لگی ہے بھی سونا کی گا کٹا لے جائے گا انہیں لگا چلو کوئی نہیں میں ایک ایک نہیں کم سمے چلیں انہیں سارے کے جناب دعوت نامے کھول دیتے انہیں جاؤ اس قبیلے والے نے آپ کو ہر جان بڑے گا سر وہ نہ باغ کھا دی کھا سا گاڑ ہزار سا لگا اتنے تو تو پھر کھلے کر کر کے دعا دعا دعا لیا جائے ابھی میرے خلاف خلاف نہیں کیونکہ کیونکہ میں تمہیں حرام حرام کی جڑا کھاوے سنی سنی صفائی والا نہیں بالواس پیچھے مرد صفائی نہ ہو دعا انہوں کر رہ نہیں سلطنت کو جمہوریت سے نہ کیا جمہوریت سب سے پہلے آنے والا کون سی تفصیل نظام کے خلاف کرنا ہے خلافت خلافت اپنے خلاف ہفتہ بدن سب سن حضرت سیدنا فاروق عالم خلیفہ حضرت سیدنا عثمان خلیفہ حضرت مولا علی خلیفہ خلیفہ خلیفہ خلیفہ خلیفہ حضرت حضرت حضرت امام حسن امیر معاویہ عمر بن عبد العزیز ہوندے ہوندے ہوندے نے نے نے دے شیطان شیطان تیری حریفہ سیاست نہیں سلنگ ملا سمجھے نے سابند پھر جمہوری کبالے پائے کباب تو سمجھتا ہے یہ ہے آبادی کی نیلم اقبال بانڈا جمہوریت دے کوٹ جمہوریت دے کوٹ دور درچ سلندر امریک بعد کو چکائی پیٹ منگوائے آبادی کی نیلم منگل جمہوریت دے کوٹ تو پیچھتے ظلم آمریت استعمال من من کرنی کون نسینا وہ خیر جدید میں چھپائی جمہوریت کے گراہ تو وہ سمجھنا تو سمجھتا ہے کہ ہم ہاں، آزادی کی نظم گئی وہ آزادی کی نظم بڑی سمجھ ہے آگے چل کمال عطا ترک نے واقعہ پر کون پر فتح پائی ملک کو سکولر لا مذہبی اسٹیٹ تبدیل کر دی جس میں اسلام کو سرکاری مذہب کی حیثیت حاصل نہیں گئی دین و سیاست میں جدائی ہوگی دین و سیاست میں دین اور سیاست جدائی کرنا پہلا مگرا وبی سی تو پھر آن کے کمال پاشے نے کیتا ہے کام کامیاب نہ ہو سکیا کیونکہ دور حضور دے غلامہ کا سی حسین جان تو دو گئے مگر دین سیاست تو ہو دیتا بنانا بغارتانا ہلور دے گلام مدا سمجھ دین بی گا جی گانا دے کے کے کے کے کے تو دنیا کمال نے دین دین دین سیاست سیاست میں کیا مطلب بادشاہی وکری بادشاہ کفر کرو کپڑے لا دو مرضی پیچھے چلو انہیں کوئی نہیں روک سکتا ہونے کا مقصد ہوا ہر بندہ جڑا جنوب اپنا مدد کا بنا لے انہوں کھلی کھیل گانے پڑے کسی نے پابند نہ کیا جائے یہ بنا بھی سیاست جدا کرنے والا پہلا بندہ کمال ہے فیصلہ کر لیا گیا تو مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے ہر شخص اپنے لیے کسی کا انتخاب کر سکتا ہے پانی سلمان کا کل رکھوانا کتنا کو کپڑے کتنا آدھا رہا جواب میرے کو بڑا سونا ہے سن سڑ جانا پرسن بنے سم چکے کو جیسے کہ لگائے شریف کی قسم ہے اگر جسے کو لگا لگا لگے تو پھر کھانے کا بھی کھولنے گیا تم اور پوری کا بل کو چپے سنا بڑا پھیر کے رکھ دیں جنا چر پھیرا دن مار سڑا موبائل کلنگ بار گاؤں رشی کے ساتھ سے خاتے سب کٹنا سنو رشی کے ساتھ سے سنو ہو تو کلی بھی ہے مرنا کٹنا اقبال کہتے ہیں جنا دن بندہ نہ ساری نام کریم پھر داری دے سڑ ہے آدھا کلی میں گنگا سٹ کے بڑا وا سچ بن جانا جرا فراؤن میرے آئے معلوم ہوا یہ بندہ اسلام کے ہاتھ تو ہوتا ہے جا فراؤن کھا جائے اس واسطے ہر تو مسا اسلام جب بڑا سٹیا نہ آن کے ادھر پتا کی بڑا سب سارے سپوں کھا گئے تو فراؤن نے چوک کے اپنے منہ چ رکھا تو فراؤن جا بڑا بہادر بنتا سر کی بنا پتا نہیں

دو یہ جناب اور پھر جناب عربی زبان عربی زبان ایک ادان انہیں منو قرار دے دیتی کمال پاس نے آخر انگریزی زبان ایک ادان کر دیا انگریزی دینا اربی ادان کلام دب مبارک سے تعلیم کے قبضہ اقتدار میں آ گیا تعلیمی نظام سارا اور ساتھ سات بجے آزادی ختم کر دیتی خلیفہ کے منصب کو ختم کر دیا دل کو پیش کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال پاشا نے اس موضوع پر خل کے بعد پوچھنے کا عثمانی سلطنت اسلام کے اصول پر قائم نہیں اسلام اپنی ساتھ اور اپنے تصورات کے لحاظ سے عرب ہے پیدائش سے لے کر موت تک اپنے پیروں کو زندگی کی تشکیل کرتا ہے ہاں منیا کیا ہے نا تھوڑا موت کو لا کے بچپنے کو لا کے جمل کو لا کے موت تک اسلام بندے بندن تیار کرتا ہے منیا ہے ترام بھائی ایک ہی ہوئی تو سانو دشمنی ہے کہ یہ تیار کیوں کرتا ہے پہنچ اگر ریاست کے اسلام کے مسلسل باقی رہنے سے خطرہ لائق رہے گا اسلام کے رین تو شادی گورنمنٹ ہی ہمیشہ خطرہ رہنا یہ کمال پاس میں آتا ہے اسلام کے تو شادی گورنمنٹ میں ہمیشہ خطرہ رہنا معلوم ہے کافی کافی جھوڑی تو گھر والا لگا رہا سر ادھر ملک بنا اربی اور ترکی لپیٹ اور فارسی عربی ترکی سب بند انہیں جناب رومن رومی رسم الخط راج کر دیتے سامنے والا تو سارا کچھ انہوں کا ہوں ادھر دیکھ وہ جناب جی وہ بارے ہوتا لکھتا ہے کہ پھر جڑے سکولوں کے تیار کردہ انگریزوں کی تعلیم کے تیار کردہ لوگ سن برطانوی سامراج کے تسلط کے بعد انہوں نے کی کیا مستفا مستفا ناخ کمال پاشا اپنا آئیڈیل بنا لیا بنا لیا ایمان دسو تصا خود فیصلہ دیا گے جو نظریات میں پیش کیتے ہیں کلال پاشے کے کتابوں کے پچھو ان پھر کافر نہ سمجھو وہ خود مسلمان رہا بولنا من شک کا فی کفر ہی راضا بھائی فقد کفر یہ جوید مکنی کا لکھنا آخو جناب یہ اور بھی جو ہے یہ کفر کی مشین لا بیٹھے ہیں میں کیا پتر کفر بھی مشین نہیں لائیے پر ان مشین نے پڑھنا صرف دے کا مشین مسلمان کافر نہیں کر سکتی مگر اس مشین کے شکن کو کافر بھی نہیں بچ سکتا ورگے کافر نے کافر آخر چڑھ دے کمال پاشا کی ابھی مسلح ہے ایسے کی کتاب اے کی کتاب میں کے پوچھتے پیسے دیکھو انہوں نے کیا انہیں نے سلاح کی انہیں بڑی منگا کیا اسے باہر رکھنا کام نہیں قرآن فساد ہوا یہاں کی مدد تو جڑا ان کو ذکر کرے کمال پاسے کا سمجھ لو جڑا ان مسلمان سمجھ لو پگ اور اس بلمان کی بڑی کوئی نہیں تلاش مل گئی خیر تلاش بارے میں نارسی چلے گئے یہ پہلے ہی فرنٹ کے چلن گئے <laughs> فرنٹ میں چلن والی کون میری آ تلاک بڑا حال مسلمان چلنا سبھی گئے تلاش مار کی لگے انہیں مسے ہلاکے سارے فرنٹ کی الادا فرنٹ ہاں۔ کی لگی آگے ہوں اتنا دہی برباد آ گیا پا کے دیکھو رہے سگریٹ لگ رہا تو پاگل نا اور سے سڑک جلدی یاد ہو جاتا ہے یا بولا واسطے مولا حسین کا سب ادا بنا دو آپ

کتاب کا حوالہ پہلے دے دیا ہوں ادھر جنہیں کمال کا سب سفا نمبر ایک سو کا یار فوج آ گئی اور فوج آ گئی امریکی آ گیا یہودی آ گیا ایک سو بائیس میں کتنے لگا ایک کون جنرل صاحب پرویز صاحب مشرق صاحب روشن خیال لبرل سوچ رکھنے والے مسلمان گھبراؤ گھبراؤ گھبراؤ نمبر کا مطلب ہوتا ہے مدد پوچھا رہے کمال پاس والا کیونکہ آئندہ جو میرا آئیڈیا ہو مان کے نقشے قدم پہ چلنا ریمان کے پیچھے چلے گا تو وہ کافر تو مرتا بتو ان کافر دو اے خدا دمن کر دو ان خدا دا اے قرآن دا گستاخ سر ظالم بچے کے مارا دو ان قرآن دا اگر کوئی آخر بنا دیں گے تو پک اگر گے اگر دیا بندہ قرآن پہلے ستارا یہودیاں نے دور کے زمانے کے یہودیاں نے نبیاں نے قتل نہیں انہوں انہوں نے نے پیو دادا پردادا کتل بغیر حق کسی ندیاں نے نہ حق قتل کر دے گے سوال وہاں سرالائے دور کے زمانے والے تو کسی نبی نے قتل نہیں پیتا پچھلے پاؤ دادے دیں ہوتے سننا رب انہوں نے سوال کیا ہے اس واسطے کہ جڑے مزدور دے زمانے والے یہودی انہوں کے گلوں کے اوپر انہوں کے کموں کے اوپر راضی سن انہوں کے قتل کے اوپر راضی سن تو جڑا کفر تو راضی بنے وہ بھی کافی ہو جاتا ہے جڑا کفر کی تقریر کرے کفر کے پیچھے چلے وہ بھی کافر جڑا کفر کو تسلیم کرے وہ بھی کافر جڑا کفر کی تعریف کرے وہ بھی کافر جڑا کفر کو راضی کرے وہ کافر ہو جاتا ہے وہ اس زمانے بدلے یہودی سن پچھلے اپنے پاؤ دادیا کے کما تو راضی سن ہم نے پائیے آخر پچھن ندیاں نے مارا دے پڑھنے والے پڑھائی پڑھائی جا سم سفا کمال پاسا آئیڈیا ہمارا رہا یہ آئیڈیا بنا والے سمجھ لا نال بڑی کافر ہو گام گل سچی ہو گئی گورنمنٹ پاکستان نے ایک کتاب سنت نبی اور جدید سائنس کو سنت نبی جدید سائنس کو گورنمنٹ پاکستان نے جنرل جار دور گورنمنٹ جسم صاحب کے دور انہوں نے جناب گولڈ میڈل دتا سونے کا کمرہ دتا اس کتاب نے لکھا انڈونیشیا کے اندر بھی لکھ مسلمان عیسائی ہو گئے بھی لاکھ مسلمانوں نے کافر نے عیسائی بنا دیتا ہے بھی لکھ مسلمانوں نے گورنمنٹ نے لائی اس دیتے انڈونیشیا کے اندر ترکی کے اندر کروڑا کافر ہو گئے مشرے کے اندر لکھا کروڑا کافر کر دیتے میرے نے قرآن نے فرمایا سی سا منو ان فريقا من الذين الكتاب يردوكم بعد كافرين نہیں ہل سکتی کبھی نہیں ہٹ سکتی کبھی نہیں بڑک سکتی کبھی نہیں پھر سکتی میرے رب نے قرآن کے اندر فرما دیتا ہے ایمان والے گند ہوں انسانوں دے کسی بروہری کسی پہلے کسی پارٹی کی گل منو گے تو کہنے مسلمان ان کے بعد کافر کر دیں گے اس واسطے انہیں کافر انہوں نے کیا تو کہنے نہیں کرنے دے یہ آئیڈیل بن کے آ جائے ہر ہاں، اس بات کو آئی تاکہ جناب انہوں نے کسی درم کسی بدیا کے جواب نہ دینا پڑے کسی آرام کے جواب نہ دینا پڑے سارے نے اپنی طاقت کے دور میں اگے لائی رکھن امریکہ اس واسطے اس جواب دنیا کی طاقت نہیں آئی ہری آئیڈیل بنا لی کمال پاسے جنہیں جناب قانون جنوبی انہوں نے جب بتاؤ نہیں پھر اس بات دیکھا بدھ خلاف آخر ہر وہ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جناب زبان زبان احد احد القلم دبان قلم احد خراب منگی زبان آپ کی مفان آنندی پسندہ سیکھنا میں بھی میرا ابن وہ جناب دکھاؤ محمد خاصر میں ابھی پیچھے چلنا جنہیں جنوب اس نے اسرے کرنا چاہتے انہیں کرنا چاہتے ہیں پہلے بھی یاد رکھنا ایک ہر مجھے آخری گورنمنٹ پاکستان بھی آئی ہے منو قسم بہت شریف کی وہ ان شاء اللہ یا انہیں ختم ہو جانا یا پھر مسلمان ختم ہو جائے گا کمیٹی پنچیت ختم ہو گئے مگر یاد رکھو میں اپنے بزرگوں کا رحمت میں کے خرچہ ان شاء اللہ سارے کتنے جان گے تو میرے نبی دین کا دینا رنگن لوگ سفر نمبر ایک سو بائیس وہ بنیاد پرستی کو پسند نہیں کرتے بنیاد پرست لیکن بنیاد پرست نہ دو بنیاد ہے تو مسلمان دو بنیاد ہے تو ساری بنیاد آ رہے بولے تو فلم ساری ابتدا ہے تو ساری امتحان ہے اقبال کے اندر کیا ہوئی فلم ہے دین سر اندر طلب انتہا وسیم بسیا اقبال کہہ رہا ساری ابتدا بھی ہے ساری بنیاد بھی ہے ساری ابتدا بھی ہے بنیاد ساری کی اقبال کہہ رہا بنیاد ساری ادب بولو کی ادب کراؤں گا ادب دین کا ادب بندے کا ادب جناب ماں کا ادب چاہے ادب منی کا ادب خدا کا یہ ساری ابتدا اور ساری امتحا کی ہے اقبال کہہ رہا ساری ابتدا ادب ہے جب تو پچھلے چھاپری نہ جب تھی پیٹا بگلا پا رہے تو وہ نہیں آئے تو وہ پڑنا تو جب چھت بھی آ رہی ہے پہلے چھپر سن تو لنکر نہیں بن رہا پوری ایک بنیاد بھی ہے تو انتہا بھی ہے اتنے بنیاد کس نہیں ہے پھر اتنے میں انتہا پسند نہیں ہے تو تین جو مسلم پورے پاس پا رہے ہو جب جیل برابر سنگھ کی گل آئے تو پہلے اپنی گل آئے پھر انہوں نے دو بنیاد بھی ہے تو دو انتہا ہوئی ہے میں کہیں انتہائی میں کہیں کہیں بہت زیادہ حیران تھا من حرانے میں سبھی دنیا سب کے جانے کمی والے نہ کرتے ہیں ابھی کیوں جاؤ کھڑے میرے لگے بڑے حیران کرو تھی اسی تو اپنے آگے بننا اب دیکھیے دل سے اچھا ان کے سارے کپڑا آ کر خواتین کو دوسرے درجے کی مخلوق نہیں تھی ان سے ان کے لیے دوسرے درجے کی مخلوق نہیں جب میں چاہتا برابر ہے برابر میں سب اچھا پتا نا میں کبھی بھروسہ کرے ایک بچہ پسند کرنا کرے ایک بچہ ڈبے ایک بچہ ڈبے دے ایک جمع ایک بچہ ڈبی دے ایک پوچھا جائے ایک جی عورت مرد برابر ہے ایک تو ایک میں اجازت بنایا گھر دیا پتر آئے بنایا ایک برابر برابر ایک مثال میں چند گل سمجھ رہا پنچ کابل بنی ہوں پنچ تو کوٹ یہاں کا ہوگا مقابلہ پینٹ کے کوٹ کا مقابلہ ہو گیا پینٹ آخر میں تیرے نال بھی کوٹ آخر چلے آ چلیے تو میرے نال بھی نہیں ہو جن کہنے لگا جی میں مرضی بنی ہونا تو تھلے ہی آٹ کتنے پائی دیے بلے پسرا گیا بندہ اور مردہ نے رب نے برابر بنایا یہودی برابر بنا والا یہودی اپنے ملک کے سال ہے ابرانی دبان صاف پائی جاتی ہے کڑی دبا دیتے ابرانی انگلش نہیں اسرائیل جرا فیس فیس تین لگ ہے ایک ابرانی دبان اپنی مل وہ تو سائنس پڑھا ایک بند بھی رکھا تھا باقی سارے انہوں نے نے مدد کو بٹنا سکتا ہے دوستوں نے تو بھارت دنیا ٹرسٹ کی اسرائیل بندر مدد حکومت یہودی اپنا مذہب بچا کے رکھے میرے مذہب کا بڑا فرق رکھے یہ آتا ہے اسلام نہیں بھی سیاست مکھی تو نہیں رکھتا اور ادھر گئے اب دیکھیے یہ اما کون سی جنرل ہے اما نے تعریف کرا لے بولے تو صحیح رہا میں سجنا میں سب کا ہوں خود جنرل مشرف کی والدہ نے تمام زندگی جد کی لکھنؤ یونیورسٹی سے ایم اے لیے کام کر دیا اور کچھ عرصہ پہلے تک اسلام آباد میں اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی کے لیے کام کر رہی تھی یونیورسٹی کر دیا تھا اقوام متحدہ کے لیے کام کرنا تھا اقدام اللہ نے اقبال آدھا قدم چھوڑا پہلا ماوا جو لکھنا وہ نہیں آپ کو کچھ پوچھا تب پر نہیں تھی تمہیں تو لگ جائے ماحول جی پاگل کا بیٹا ہے تو لگا رہا ہے نہیں دور تھے تو ملنا نہیں چھوڑنا مر جب دین میں جانا تو تین ایمان لال دسو تو فائدہ ہے ایمان لال میرا بندے کے پتر لال بات ہے میرا بندے کا پتر ہوگا میری گل ہوگی نہیں ہوئی ہے کسی کو تو مرد لال میں بول رہا خدا کی قسم میری تقریب پتھر تو ہونا تو پتھر جان پا جائے اور میں حیران ہونا اس مردہ قوم تو یہی گل ہے اور کسی نے دیکھا بھی اتنا کالا شاہ ہمشی سی برف مار کے نا اپنے جسم میں برف کرنا ہے کسی کو کرنا ہے کہتے بھائی میں اپنی جسم چپا پہ کرنا انہیں آج چل رہا برف چکاری ہو جائے میں تو چکاری ہو سکنا <laughs> میں سو سکنا کچھ نہیں ڈال سکتے خدا بھی قسم کرتے ہیں میں اور کل لکھا مساوت میں اور وہ بیٹی کون ہے اکاؤنٹنٹ بیٹے نے بارے میں میری تعلیم حاصل کی اور اکاؤنٹنٹ نے ڈگری حاصل کی جبکہ بیٹی ماہر تعلیم مکان یہاں کہاں پر وہ مشرف کے بھائی جاوید مشرف نے سول سروس کے امتحان میں پاس کیا اقوام متحدہ نے مکملات میں اختیار کیا سارا پہلے اربت کا ہے وہ کرانا ہی سنگا ہوا ہے ہاں جی، اس وقت اس وقت وہ روم میں اقوام متحدہ کی تنظیم برائے خوراک میں برات کے لیے کام کر رہا ہے تو پر مسئلہ جتنے مسئلہ وہ سارے میرے بلوان سے نہیں جگہ جا سکے بس پھر خواہ کے منہ اچھے پک اپ کرا دیا گا فقیر چشتی نے باہر کئی مانے کر دینا تو فقیر ہاتھ بولنے کے بعد نہیں آ سکتا اور سن سن لو لو سن لو جہے جہاں کے مسلمان ہو گئے یہاں کا کسی گل کا اتفاق نہیں رکھنے گیا جہے رکھ گیا کافی مر روک میں تو صرف اپنی بار گاہ سے کہہ سکتے کہ سارا روزی کا مسئلہ سنا روزی کا کون اللہ نندا فل ارد اللہ رزقها زمین سے قربا جانور انسان کا نہیں کیا میں باندھتا اپنے فرم دن پتر تو متا اور جناب سولہ آخری کلمات لکھا دیکھ سید کون بولو ہوں اس سید کا کرانا میں کھول کے آلہ حضرت کے فتاوے کو دس رہا ہے فتاوہ ربیا تو رب کے قرآن کے حوالے میں کیا سید کافر ہو سکتا ہے یہ ہر آلہ حضرت پوچھنا ہے رب کے قرآن تو حدیث سے پوچھنا ہے کفر نو نو فٹا ریا پتاوا روڈ نمبر پندرہ سدا نمبر پندرہ سفا نمبر سات سو اکتی آلہ رتنا لکھو سادا کے پران بہن دیا خدا فتح سے محفوظ میں جو واقعی سید ہے اس سے کبھی کفر نہ ہوگا فرمایا بادشاہرسیاں براسمانہ بادشاہ بول انہیں سارے باہر کھڑا بالکل باہر جائے تو کسی ایران

مراسم جڑے چھڑ بنا من تو یہ تو کفر کر سکتے ہیں ورنہ نبی کا سچا اولاد سات مت سہارا بھی کفر نہیں کر سکتے آپ فرماتے ہیں امریکہ اپنی مچھلی مریض راسی والے بھاری شدید ہے سب کا کافر صحیح مرتا پڑی اور جو کافر ہے وہ ختم سجد نہیں ان سجد کہہ رہا بھی جائز نہیں حضور فرما دیں لا تقول للمنافق سید فانه يكون سيدكم فقد اسقطتم ربكم عز وجل ابو داؤد کی حدیث اور انہوں فرمایا منافق میں سید نہ ہو جو تہاڈا سید بن گیا تو تہاڈا سے رب نے مراد کیتا ہو کون فرمایا کہ تو حضرت نو علیہ السلام کفر رشتہ ٹوٹ جاندا ہے رشتہ قرآن فرمایا ہے اللہ لا يسمن اهلك الا هو عمل غير صالح حضرت ہلے اسلام دیکھے میں تو برکار نے فرمایا تیرے نہیں ہے ہاں، حالانکہ پتر سی جی اس واسطے پتے سارے فرما نبی گھر والی بدکارا نہیں ہو سکتی اللہ نے دسیا اس واسطے تیرے نہیں کہ انہوں نے کچھ ہم نے آ میرا کچھ کرو سید نہیں سنگا میرا کچھ کرو یا سید ہونے گا ہی نہیں یا سید رہے گا ہی نہیں ہاں۔ پتا نہیں کچھ کمال پاس والے حالات ہاں۔ یہ جو کچھ بنا رہے ہیں منصوبے تو نیا نواز دولت بن کے آئے اخبارات بتا چکے ہیں کہ انیس سو تیئیس کا ترکی بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو اس بند جو کچھ ہرتا کہتے ہو اسلام کا لا لینا قانونی جرم ہے تو پھر پتا کیا ہوا سر دو شہر گھر کو ہونا ہے تو سات لاکھ بندہ گھر ہوا ہے تو انہیں پاکستان کا گھر نہیں مل چکا ان شاء اللہ جڑا میرے بلان والے اتفاق رکھے گا کیونکہ وہ جو جڑا دشمن ہوگا اس واسطے حضور کے سب کے بعد نہیں بچا جائے گا یہ فقیر نے جنرل دے آئیڈیل سکول والا دے آئیڈیل جڑا نا اس کا تارو پیش کیا ہے شام پورا کم دسنا اصا سب نو امار گلال اب جس طرف

بھائی قدم چمن فرما ہر مولا پاپ سرکار کے دلال ملا سر بتا سردار دینے بار شرکار دیتے مرد روا دل خار کمبل لال متنک سر ملک کمال عليهم وصالح المؤمنين